عطا بن یزید نے بیان کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس وقت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے ان کی حدیث کا کوئی حصہ رد نہیں کرتے تھے البتہ جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ اور انہی جیسی تمہیں اور ملیں گی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے دس گناہ ملیں گی اے ابو حریرہ ابو حریرہ نے کہا کہ مجھے یاد ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے کہ یہ اور انہی جیسی اور اس پر ابو سعید خدری نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کا یہ ارشاد یاد کیا ہے کہ تمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی اور اس سے دس گنا اور ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص جنت میں سب سے آخری داخل ہونے والا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چار سو اڑتیس